حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نے کہا میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو فرماتے سنا وہ آدمی ہرگیز آگ میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج طلوع اور غروب ہونے سے قبل کی نمازیں یعنی فجر اور اثر ادا کی سنن نسائی حدیث نمبر چار سو بہتر